یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی کہا مجھے عروہ بن زبیر نے زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے پر جھگڑنے والوں کا شور و غوبہ سنا آپ باہر نکل کر ان کی طرف گئے اور فرمایا میں ایک انسان ہوں اور میرے پاس جھگڑا کرنے والے آتے ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی دوسرے سے زیادہ زبان آور ہو میں سمجھوں کہ وہ سچا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں میں جس شخص کے حق میں کسی دوسرے مسلمان کے حق کا فیصلہ کر دوں تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے وہ چاہے تو اسے اٹھا لے یا چاہے تو چھوڑ دے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو پچھتر